الطلاق شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے پیغمبر جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت پر طلاق دو اور عدت کو گنتے رہو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں اللہ یہ کہ وہ کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کریں اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا تم نہیں جانتے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو معروف کے مطابق رکھ لو یا معروف کے مطابق ان کو چھوڑ دو اور اپنے میں سے دو معتبر گواہ بنا لو اور ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے گواہی دو یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راہ نکالے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ گیا ہو اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ ٹھہرا رکھا ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور اسی طرح ان کی بھی عدت جن کو حیض نہیں آیا اور حملہ عورتوں کی عدت اس حمل کا پیدا ہو جانا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا تم ان عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر وہ حمل والیاں ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور تم آپس میں ایک دوسرے کو نیکی سکھاؤ اور اگر تم آپس میں ضد کرو تو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسط کے مطابق خرچ کرے اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرے اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کو دیا ہے اللہ سختی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کر دے گا اور بہت سی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی بس ہم نے ان کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو ہولناک سزا دی بس انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھا اور ان کا انجام کار خسارا ہوا اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ سے ڈرو اے عقل والوں جو کہ ایمان لائے ہو اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت اتاری ہے ایک رسول جو تم کو اللہ کی کھلی ہوئی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا اور جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کیا اس کو وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ نے اس کو بہت اچھی روزی دی اللہ ہی ہے جس نے بنائے سات آسمان اور انہی کی طرح زمین بھی ان کے اندر اس کا حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے